يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما اے رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ پہنچے بس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھلا ہو اور اگر کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے اس آیت کریمہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اعلان عام ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور اگر تم کفر کی راہ اختیار کرو گے تو جان لو کہ آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہے اور وہ تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ وہ تم سے بے نیاز ہے نہ تمہارے کفر سے اسے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ تمہارے ایمان سے کوئی فائدہ